مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ کے نام سے ہے وقت مجھ کو محبت مصطفیٰ کے نام سے ہے فقط مجھ کو محبت مصطفیٰ کے نام سے میری دنیا میری جنت مصطفیٰ کے نام سے میری میری دنیا جنت مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے ایک ہارن نے جب سنایا واقعہ سرکار کو ایک خارن نے جب سنایا واقعہ سرکار کو مل گئی اس کو اجازت مصطفیٰ کے نام سے مل گئی اس کو اجازت مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے ہو گئی اس نام سے آدم کی بھی توبہ قبول ہو گئی اس نام سے آدم کی بھی توبہ قبول رب کو گئے کتنی محبت مصطفیٰ کے نام سے رب کو گئے کتنی محبت مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے میں نے مشکل میں پکارا المدد یا مصطفیٰ میں نے مشکل میں پکارا المدد یا مصطفیٰ ڈل گئی ہر ایک آفت مصطفیٰ کے نام سے ڈل گئی ہر ایک آفت مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ مستعفی کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے یا نبی کہتے نگی مسجد میں بھی لکھتے نہیں یا نبی کہتے نگی مسجد میں بھی لکھتے لگی تم کو پھر کیسی محبت مصطفیٰ کے نام سے تم کو پھر کیسی محبت مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے چلتے پھرتے نعت کا گے میں ورد گئے چلتے پھرتے گئے ملتی گئے سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے تم درو دے پاک پڑھ کر دو دوزائیں آشکو تم درو دے پاک پڑھ کر دو جائیں آشکو پھر بڑھے گی اور رحمت مصطفیٰ کے نام سے پھر بڑھے گی اور رحمت مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مستعفی کے نام سے مستعفی کے نام سے لکھ تو نعت پڑ پروان جب تک جان گئے جب تک جان گئے نعت لکھ تو نعت بڑ پروان جب تک جان گئے نعت لکھ تو نعت بڑ پروان جب تک جان گئے حشر میں ہوگی شفاعت مصطفیٰ کے نام سے حشر میں ہوگی شفاعت مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفی کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ کے نام سے مصطفیٰ